نحال الزہاوی عراق کی پہلی فقیحہ اس میں شک نہیں کہ دعوت و تشکیل اور اصلاح میں مسلم خاتون کا اہم کردار ہے وہ یا تو دعوتی اور خیراتی کاموں میں براہ راست حصہ لیتی ہے یا پھر بل یا پھر بالواسطہ اپنے والد بھائی بیٹے اور خاوند کے ساتھ تعاون کر کے اپنا کردار ادا کرتی ہے غرض یہ کہ معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں مرد سے پیچھے نہیں رہتی علماء عراق کے شیخ امجد بن محمد سعید الزہاوی کی صاحبزادی الزہاوی ایک ایسی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دعوت اور خدمت اسلام کے لیے وقف کر دی تھی یوں وہ عصر حاضر میں مسلم خواتین کے لیے ایک نمونہ بنی ولادت اور والد کا تعارف نہال بغداد میں 1914 میں پیدا ہوئی آپ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی آپ کے تین بھائی تھے یونس وحید اور سعید آپ کے والد محترم نہ صرف عراق بلکہ عالم اسلام کی سطح کے علماء و مفتی حضرات میں سے ایک تھے آپ حنفی فقہ اور حنفی مذہب کے بہت بڑے مرجع تھے آپ کو ابھی ابو حنیفہ صغیر کا لقب ملا کیونکہ آپ کو فقہ حنفی پر عبر حاصل تھا آپ کے بارے میں کسی عالم عالم نے کہا ہے اگر حنفی مذہب ناپید ہو جائے اور اس کی کتابیں مفقود ہو جائیں تو اپنے حافظے سے اس مذہب کی تمام کتابیں پہلے ابواب سے لے کر آخری ابواب تک املا کروا دیں گے علمی و مادی دونوں لحاظ سے مالدار ہونے کے باوجود آپ غرور و تکبر سے پاک تھے سولہ ہزار رقبے کے مالک تھے مگر زہد و ورا میں مثال تھے تھے عبادت گزار دل مساجد سے تھا اللہ نے چونکہ ساری روئے زمین کو نماز کی جگہ اور پاک قرار دیا ہے اس لیے آپ بر وقت نماز ادا کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے جی نماز کا وقت آتا تو آپ نماز ادا فرماتے جب آپ طالب علم تھے اور استنبول استنبول کے مدرسۃ میں پڑھ رہے تھے تو جہاں جاتے جائے نماز آپ کے پر ہوتی تاکہ نماز کی ادائیگی میں تاخیر نہ ہو آپ کے دوست نوری سعید جو بعد میں عراق وزیر اعظم بنے اس وقت استنبول کی ملٹری کالج میں زیر تعلیم تھے وہ جب کبھی سے ملتے تو ازراہ مزاق پوچھتے امجد افندی تمہاری جائے نماز کہاں ہے جب نماز کی نیت کرتے تو دنیا سے اپنا ہر قسم کا رابطہ منقطع کر لیتے اپنے دل کو پاک کو صاف کر لیتے اور دنیا و مافیہ سے الگ ہو کر اللہ اکبر کہتے یہ گویا شیطان کے منہ پر بم پھینکنا تھا جن حضرات نے آپ کو تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کا یہی بیان ہے ان میں شیخ علی تنطانوی بھی شامل ہیں علامہ رابطے علماء عراق کے صدر تھے آپ جمیت اخوت الاسلامیہ یعنی الاخوان المسلمون کے بھی صدر تھے اسی سے پھر جمعیت الاخت جمعیت الاخت المسلمہ نکلی جس کی سربراہ آپ کی عالمہ فاضلہ ادیبہ صاحبزادی نہال امجد الزہاوی تھی الاخت المسلمہ کے زیر انتظام مدارس الشیخ الزہاوی کا اس بات پر یقین تھا کہ مسلم نسل کی تعمیر و تشکیل کا دار و دار تربیت پر ہے اور تربیت کا انحصار کچھ بنیادی اصول و ممادی پر ہے چنانچہ آپ نے جمعیت تربیت الاسلامیہ کی بنیاد رکھی اس انجمن نے پرائمری اسکول مڈل اور ہائی اسکول کھولے تاکہ نئی نسلوں کو درست اسلامی خطوط پر تعلیم و تربیت دی جا سکے آپ جمعیت الاخوت الاسلامیہ کی بھی نازم تھے اس کی بنیاد آپ نے اپنے شاگرد محمد محمود الصواف کے ساتھ مل کر کے رکھی تھی آپ اس کے صدر تھے کی تعلیمی خدمات نہال الزہوی بھی اپنے والد محترم کے طریقے پر چلی محترمہ نے ساٹھ کے عشرے میں مدارس الاخت المسلمہ کی بنیاد رکھی یعنی نرسری سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک یہ اس دور کی بات ہے جب الحاد قومیت اور مغربیت کی دعوت دعوت اپنے عروج پر تھی ان اسکولوں کے قیام کا مقصد اولین طالبات کے ذہنوں میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق کے مطابق تعلیم و تربیت تھی ان مدارس سے فارغ التحصیل تحصیل ہونے والی عراقی لڑکیوں نے نہ صرف عراق بلکہ اس سے باہر بھی اپنا مثبت کردار ادا کیا الزہاوی فیملی پر پابندیاں عراق کے دیندار طبقے ان اسکولوں کے قیام سے بہت خوش تھے مگر دشمنان اسلام اور دائیان نے اسلام کے مخالفن کی نگاہوں میں یہ مدارس کھٹکتے تھے چنانچہ انہوں نے ازدہوی خاندان پر عرص حیات تنگ کر دیا مجبوراً یہ لوگ سعودی عرب چلے گئے وہاں محترمہ نحال کو بچیوں کی اسکول میں پڑھانے اور دعوت کو فروغ دینے کا وسیع میدان ملا الاخت المسلمہ اسکولوں کو قومیانہ عراق میں بدستور دعوتی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد رہی بلاخر 1968 میں الاخت المسلمہ کے نام سے قائم تمام پرائیویٹ اسکولوں اور اسلامی تربیت کے مداثر کو قومیہ لیا گیا اس وقت کی عراقی حکمرانوں نے ان تمام اسکولوں کی عمارت اور ان کے فرنیچر وغیرہ کو بہت کے سرکار ضبط کر لیا حالانکہ ان اسکولوں کی عمارت چندوں اور احتیاط سے تعمیر ہوئی تھی اس اس کا اس سرکاری اقدام نے نہال کو گہرا صدمہ پہنچایا کیونکہ آپ اور آپ کی عراقی بہنوں نے ان احتیاط کو جمع کرنے میں انتہ انتھک محنت کی تھی تاہم آپ خاطر نہ ہوئی ہمت نہ ہاری بلکہ اللہ تعالیٰ سے و ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر و برداشت سے کام لیا بچوں کی تعلیم و تربیت کا متبادل انتظام قرآن اور سنت کے طریقے پر لڑکیوں اور دوشیزاؤں کے لیے تعلیم کا متبادل بندوبست کرنا ضروری تھا چنانچہ ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن اس کے لیے متعین کی گئے اس نئے نظام میں پانچ سو سے زیادہ طالبات اور عورتوں نے داخلہ لیا یہ لوگ قرآن کریم اور اس کے کے احکام سیکھتے ساتھ فقہی امور کے درس و تدریس کرتے تحریری جہاد میں حصہ مزید برآں نے مجلت التربیت الاسلامیہ کے ذریعے مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اس قلمی جہاد میں کئی خواتین لکھاری آپ کا ساتھ دے رہی تھیں جیسے پروفیسر سکینہ السمیدغی وغیرہ زمانی اور تحریری فتوے دنیا کی دیگر مسلم خواتین کی مانند عراقی مستورات بھی دینی عمر جاننے کے لیے اور بالخصوص عورتوں سے متعلق مسائل معلوم کرنے کے لیے نحال الزہاوی کی طرف رجوع کرتی تھی اس لیے کہ آپ عراق کے قاضی اور مفتی کی بیٹی تھی عراقی خواتین شرعی فتویٰ لینے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوتی یا خطوط لکھ کر اپنے مسائل کا حل دریافت کرتی چنانچہ آپ اپنے والد سے مشاورت کرنے کے بعد ان سوالات کا جواب دیتی اشیکینا لیتی اس لیے کہ آپ نے مسلسل اور باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کی تھی اور آپ بغداد کے دار المغلمات العالیہ سے فارغ التحصیل ہوئی تھی پھر آپ نے اپنے والد سے براہ راست فقہی و شرقی علوم پڑھتے پڑھے تھے آپ کے والد محترم نے آپ کو بعض حنفی فقہی قطب کی تحریری اجازت دی تھی یوں آپ نے عصر حاضر میں عراق کی پہلی فقیہ بننے کا شرف حاصل کیا امریکی امریکی قبضے کے بعد الاخت المسلمہ سابقہ عراقی حکمرانوں کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کے باوجود جمعیت الاخت المسلمہ اپنا دعوتی کردار ادا کرنے میں کامیاب ہوئی اسی طرح عراق پر امریکی تسلط کے بعد اس انجمن نے اپنی سرگرمیاں از سر نو شروع کی تاکہ عراق میں مسلمان عورت کی حالت بہتر بنائی جا سکے عراقی عوام کو امریکی قبضے کے بعد جن پہ درپے بحرانوں اور مسائب و عالام کی طوفانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے اس کے پیش نظر ملک بھر میں بہت سے نسوانی انجمنیں قائم ہوئی ہیں لوگوں کی امداد کرنے والے کئی ادارے بھی وجود میں آئے ہیں مگر یہ کلیاں اور پھول اسی عظیم درخت جمعیت الاخت المسلمات سے متعلق ہیں اور یہ سب اسی تناور شجر کے برگوبار ہیں اسی حقیقت کی تائید کرتے ہوئے ایک فاضلہ مربیہ الشواف الزہوی کی ایک سہیلی کہتی ہیں بہنوں کی انجم بہنوں کے انجمنوں کی اکثریت دراصل جمعیت الاخت المسلمہ کی مرہون منت ہے امریکی قبضے کے بعد جتنی بھی بہنوں نے مختلف نسوانی انجمنوں کی بنیادیں رکھی ہیں وہ سب نہال کی شاگرد ہیں اور ان کی جمعیت کی بہنیں ہیں اس حقیقت کو ان بہنوں نے فراموش نہیں کیا ہے چنانچہ انہوں نے محترمہ نہال کی یاد میں کم از کم یہ اقدام ضرور کیا ہے کہ جمعیت کے سب سے بڑے حال کو ان کے نام سے موسوم کر دیا ہے وفات تاہم عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے نہال الجمیہ کی سرگرمیوں کو برقرار نہ رکھ سکی اور پھر صرف اپنے گھر تک محدود ہو کے رہ گئی آپ نے آٹھ محرم الحرام کی صبح سویرے بمطابق seventeen February two thousand five انتقال فرمایا دعوت و ارشاد اور بر اور بر و تقوی میں ساری عمر گزار کر اپنے رب کریم کے پاس حاضر ہو گئی راجعون نحال الزہاوی کی حفاظت کا پر اسرار نظام جمعیت الاخت المسلمہ کی ایک رکن اور جانب سے عراقی پارلیمان کی ایک رکن اظہار السامرائی نے ایک عجیب بات بیان کی الزہوی زندگی کے آخری ایام میں اپنے بہت بڑے گھر میں تنہا رہی تنہا رہ رہی تھی یہ گھر العظمتیہ کے قریب السلیخ میں ہے آپ نے شادی نہ کی تھی آپ کے بھائی کی اولاد بھی عراق کے حالات سے دل بردشتہ ہو کر عراق سے باہر جا چکی تھی آپ کے گھر میں کتے اور بلیاں رہتی تھی انہیں کوئی یہاں لایا نہیں تھا یہ کتے اور بلیاں گھر میں موجود رہتے تاکہ نحال کی چوکی داری کریں آپ کے پاس آپ کے علاقے کی رفیقات اور جمعیہ کی خواتین جو آپ کی شاگرد تھی آتی رہتی تھی کمال یہ ہے کہ یہ کتے اور بلیاں صرف ان بہنوں کو اندر آنے دیتے جبکہ ان کے علاوہ کسی اور کو بھی اندر آنے نہ دیتے تھے پھر حیران کن بات یہ ہوئی کہ نہال کی وفات کے فوراً کتے خود بخود غائب ہو گئے اور کسی کو یہ معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں چلے گئے نہ بعد میں وہ کہیں کسی کو دکھائی دیے آپ کے وفات کے بعد جمیت الاخت المسلمہ کے ہیڈ کوارٹر میں ایک تعزیتی جلسہ ہوا اس جلسے میں بہنوں نے نہال کی سیرت جہادی زندگی اور ان کے درخشتن درخش درخشت درخشندہ کاموں کارناموں پر تفصیلی روشنی ڈالی آپ نے اپنے عقیدے اور نظریے کی صداقت اور اللہ کی طرف دعوت میں جس طرح اپنی جان کھپا دی مسلمان بہنوں اور بچیوں کے لیے جو تعلیمی سلسلہ جاری کیا ان تمام باتوں پر بہنوں نے انہیں اخراج تحسین ادا کیا اور ان کی یاد میں اپنے آنسوں کا نذرانہ پیش کیا ازا دار السلام یعنی ریڈیو اسٹیشن دار السلام نے محترمہ نہال کی بھرپور زندگی کے کئی حلقے سامعین کے نظر کیے بغداد کے فضائی چینل بغداد الفدائیہ نے آپ کی زندگی کے بارے میں ایک خاص پروگرام دکھایا اس نشریاتی پروگرام میں یہ دکھایا گیا تھا کہ نہال مرحومہ نے عراق اور عالم اسلام کی سطح پر دعوت و تبلیغ کے کیا کیا اثرات چھوڑے ہیں مرحومہ نحال الزہابی نے علم و دعوت کا ورثہ صدق جاریہ کے طور پر آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑا ہے انہوں نے جمعیت الاخت المسلمہ کی بیٹیوں کے دل و دماغ میں علم و دانش اور فقہ و بصیرت کی آبیاری کی ہے اللہ مرحومہ پر رحم و کرم فرمائے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور اپنی جناب خالص سے مرحومہ کی شاگرد خواتین کی مدد فرماتا رہے تاکہ وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں مرحومہ کے سلسلے کو جاری رکھیں آمین یا رب العالمین شفیقہ نویر والدہ فریج ان نجار ارشاد الہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما سورة الاحزاب 35 بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں مومن ہیں متیو فرمان ہے اللہ کے آگے والے ہیں صدقہ دینے والی ہیں ہیں روزہ رکھنے والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے وہ خوشگوار اور پاکیزہ درخت جسے امام شہید حسن البنا نے 1928 میں لگایا تھا اور جس کی اپنے خون سے آبیاری کی تھی اب اس درخت کی جڑیں بہت گہری ہو چکی ہیں اس لیے کہ امام البنا سے پہلے اور ان کے بعد آنے والوں نے بھی اسے اپنے مقدس خون سے سینچا ہے اب اس شجر سائے دار کی شاخیں خوب پھیل رہی ہیں اپنی مسلسل و متواتر گھناؤنی سازشوں کے الرغم دشمنان اسلام کے بس میں نہیں رہا کہ وہ اس پیڑ کو اکھاڑ سکے امام البنا فرماتے ہیں برادران عزیز آپ لوگ نہ تو کوئی خیراتی انجمن ہیں اور نہ کوئی سیاسی پارٹی اور نہ ہی آپ لوگ محدود اغراض و مقاصد رکھنے والے کسی وقتی ہنگامی, ہنگامی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں آپ تو ایک نئی روح ہے جو اس امت کے رگ پے میں سرائب کیے بھی ہے ایک ایسی نئی روح جس سے اس امت کے دل دھڑک رہے ہیں جو دل کو قرآن سے زندگی عطا کرتی ہے آپ لوگ ایک نئی روشنی ہے جس کی چمک دمک سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور مادیت کی تاریکیوں کا کافور ہو جاتی ہیں آپ لوگ ایک ایسی بلند آواز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دہرا رہے ہیں ایک بلا مبالغہ حقیقت ہے کہ آپ لوگ ہی اس ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں جبکہ باقی لوگوں نے اسے ترک کر دیا ہے جب آپ حضرات سے پوچھا جائے آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں تو کہو ہم اس اسلام کی طرف بلاتے ہیں جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور حکومت اس اسلام کا ایک جز ہے آزادی اس کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اگر آپ حضرات سے کہا جائے کہ یہ تو سیاست ہے تو آپ کہے یہی تو اسلام ہے اور ہم ان اقسام کو نہیں جانتے فرج ان نجار کی مثال لے لیجئے آپ نے ایک ایسے گھر میں پرورش پائی جس میں اسلام کے ان تمام معنی و مطالب کو ان کی طبیعت میں سمو دیا گیا ہے آپ نے ایک ایسی ماں کی گود میں آنکھ کھولی اور پرورش پائی جس نے اپنے لخت جگر پر ہونے والے ان تمام مظالم کو پامردی سے برداشت کیا جو شاہی اور عبد ناصر کے دور میں اس پر روا رکھے گئے وہ عظیم خاتون اپنے بیٹے سے پچیس سال تک محروم رہی جو سرکشوں کے ظلم جور سے مفرور رہا تھا اس کی والدہ ان تمام حالات کے سامنے مضبوط خاتون بن کر رہی اپنی والدہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں میں اس عظیم خاتون کے سامنے سر کھڑا تھا اور اپنی نصیحتوں اور مشوروں سے نواز رہی تھی مجھے اور وہ اپنی نصیحتوں اور مشوروں سے نواز رہی تھی مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے میں کسی مدبر کے سامنے پیش ہوا ہوں میں ان کی باتیں بڑے احترام سے سن رہا تھا ان ان کا احترام کرتا ہوں ہوں انہیں سچا سمجھتا اور سے کوئی و انکار نہیں کرتا یہ نصیحتوں اور مشوروں کا وہ مجموعہ تھا جس کے پیچھے حکمتیں اور تجربات تھے اپنے ایک بیٹے کو الوداع کرتے وقت ایک ماں کے تجربات کتنے شاندار تھے ایک عورت بڑی بہت بڑی قوت ہے اور ایک موزور طوفان ہے جب وہ اپنی اولاد کی ہمت بڑھاتی ہے ان کے حوصلے بلند کرتی ہے انہیں بہادری کا درس دیتی ہے عورت صرف نازک ہونے کے باوجود جب اپنی اولاد کو درس شجاعت دیتی ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈے بارود کے ذخیرے میں کسی نے کوئی چنگاری پھینک دی ہو دیہاتی ماحول میں پرورش اور پرداخت شفیقہ نویر احمد الجمل ایک انتہائی سادہ طبیعت خاتون ہے انہوں نے اپنے گاؤں کی ہم عمر ہم جولیوں کی پائی آپ انیسویں صدی کے یعنی تقریباً ایٹین نائنٹی سیون میں میت کا نامی گاؤں میں پیدا ہوئی اسی گاؤں کی گود میں اسی کے رسم و رواج میں پلی یہاں کے لوگ اپنی سادگی سادہ مزاجی اور کھرے پن کی وجہ سے مشہور ہیں یہ لوگ ہر قسم کے بغض و کینہ سے پاک ہیں شادی اور اولاد آپ کی عمر ابھی تیرہ سال کی تھی کہ آپ کی شادی ایک نوجوان سے ہوئی اس کا کا نام ابراہیم شہات النجار تھا مطلب ہے اور یہ شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سکھاتا تھا یعنی اپنی ذاتی دکان جسے آج کل کی اصطلاح میں ورکشاپ کہا جاتا ہے اس پر بڑئی کا کام کرتا تھا سادہ لوح محنت کش دیہاتی تھا اور تعلیم سے محروم تھا اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو چھ اور دو بیٹیاں عطا خاندان متوسط الحال تھا حالات پرسکون تھے اطمینان کا دور دورہ تھا اچھی تربیت گھر کا سربراہ اور اس کی رفیق حیات اپنی اولاد کو اسلامی اخلاق کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے تھے وہ اپنے اولاد کو پابند سوم پابند سوم بنانے کے مشتاق تھے انہوں نے الشیخ عبد المجید غنیم رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ ان کے بچوں کو قرآن کریم اور قدیم عربی شاعری یاد کرائیں بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کی اشخار زبانی یاد کرائے ماں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کے استاد کی خدمت کرتی تھی ماں خاص طور پر اپنے بیٹے فرج کی اسلامی تربیت کی بہت دل داد دل دادا تھیں حالانکہ وہ خود تعلیم سے محروم تھی مگر اپنے اس بیٹے کو علماء و مشائق کے پاس حصول تربیت کے لیے بھیجتی تھی فرج ان نجار کا تعارف آپ کے بیٹے فرج ان نجار نے زیادہ شہرت پائی یا یوں کہیے کہ آپ نے اپنی اسی بیٹے کی بدولت عالمگیر شہرت حاصل کی اس لیے ہم اس بیٹے کا تفصیلی تعارف کراتے ہیں فرج ابراہیم شاہ تت الجار کی پیدائش 22 اپریل 1923 کی ہے آپ کو الاستاد المرشد حسن البنا کی زیارت و ملاقات کا شرف 1939 کی ابتدا میں حاصل ہوا آپ نے اسلام کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے ان کی بیعت عام کی اس وقت آپ کی عمر سولہ برس تھی اس وقت آپ نے پرائمری تعلیم مکمل کر لی تھی اور میٹرک کی تعلیم کا مرحلہ شروع کیا تھا مگر خاندان کے مادی حالات نے آپ کو تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا چنانچہ آپ نے گھر پر رہ کر پرائیویٹ طور پر تعلیم مکمل کرنے کا ارادہ کیا گاؤں میں دعوت کا کام فرج ابراہیم نے اپنے گاؤں میں دعوت کا کام شروع کیا اور اس میں میں خوب محنت کی حتیٰ کہ آپ نے 1940 امام البنا کو اپنے گاؤں بلا لیا یوں آپ کا پورا گاؤں اخوان المسلمون کا حامی و محیط ہو گیا اس کے بعد آپ ان نظام الخاص میں شامل ہو گئے اور پھر اس میں ترقی کرتے ہوئے علاقہ الوجہ البحری یعنی زیری مصر کے ذمہ دار بنے قید و بن نظام خاص کی طرف سے آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ آپ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو جائیں چنانچہ آپ اس پارٹی میں ترقی کرتے ہوئے المنوفیہ کی سطح پر نمبر دو لیڈر بن گئے آپ نے امام البنا کو قتل کرنے کی وہ سازش ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا جو کمیونسٹ پارٹی نے سویت یونین کے حکم پر تیار کی تھی طویل روپوشی جنوری نائنٹی فور میں فرج ابراہیم کو گرفتار کر کے السجن الحربی یعنی جنگی جیل میں رکھا گیا وہاں سے بعد میں العامریہ جیل منتقل کر دیا گیا آپ مارچ میں رہا ہوئے آپ ان مادود چند اخوان میں سے ایک ہیں جنہیں نائنٹین ففٹی فور کے المنشا کے واقعے پر گرفتار نہیں کیا جا سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ چھپ گئے اور آپ کی چھپنے کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے مصری عامر عبد الناصر مر گیا اخوان ستر کے عشرے کی ابتدا میں جیلوں سے رہا بھی ہو گئے مگر فرج ان نجار بیس سال تک روپوش رہے آپ مصر مصر میں اور سے باہر اخوان کے سپاہی مبلغ کے طور پر دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے آپ اب جولائی 2008 تک بقید حیات ہیں اللہ ان کی عمر دراز فرمائے آمین جہاد بھی مسلسل اور قربانیاں فرج ان نجار نے جب سے اخوان کے کارواں میں شرکت کی تھی اور اپنے گاؤں میت خاکہ میں دعوتی کام شروع کیا تھا وہ نہ صرف اپنے خاندان کا خیال رکھتے تھے بلکہ اپنے گاؤں کے تمام باشندوں اور اپنے ضلع کے لوگوں کے دکھ درد اور خوشی و مسرت میں شریک ہوتے تھے آپ کا پورا گھرانہ دعوتی اخوان سے وابستہ تھا اور اپنے گاؤں میں اخلاق کردار کے لحاظ سے ایک نیک نمونہ اور ضرب المثل کی مانین معروف تھا والدہ فرج النجار نے جلد ہی اخوان کے راستے کی مشکلات کا اندازہ لگا لیا انہیں اس بات کا بخوبی ادراک ہو گیا کہ ان کے بیٹے نے جو راستہ اپنایا ہے اس کے کچھ مخصوص تقاضے ہیں انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا بیٹا انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار ہے چنانچہ آپ کے ساتھ ہر طرح تعاون کرتی حتیٰ کہ اس کے بریف کیس تیار کرنے میں بھی اس کا ہاتھ بٹاتی چنانچہ محترم فرج النجار بتاتے ہیں میری امی مجھ پر بہت ہی مہربان تھی وہ دینداری اور دین کے کام کو پسند کرتی تھی جو وہ میری مدد کر دیں تو میں انہیں بتاتا کہ میں یہ سب اسلام کے لیے کر رہا ہوں میں نظام خاص کے لیے جو بریف کیس اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا اسے تیار کرنے میں وہ مدد فرماتی تھی میں جب انہیں بتاتا کہ ہم فرنگیوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوتی اور ہمارے لیے دعائیں کرتی میں نے اپنے بریف کیس میں رکھنے کے لیے انہیں کچھ بند دے دیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی 1948 کی ابتلا کے بعد جب میری ہمشیرہ زینب ابراہیم النجار کے پاس جنگ فلسطین سے متعلق کچھ دھماکہ خیز مواد پکڑا گیا تو ہمشیرہ کی گرفتاری قید کر دیا گیا گرفتاری کے وقت ان کا شوہر گھر پر موجود نہ تھا لہٰذا انہوں نے ہماری ہمشیرہ کو گرفتار کر لیا میرا چھوٹا بھائی بھی گرفتار ہوا میرا بہنی گھر واپس آیا تو پولیس نے اسے بھی پکڑ لیا میری بہن تو انکاری کے لیے شبین جیل میں ہی رہی جبکہ میرے چھوٹے بھائی دیاب اور میرے بہنوی کو بندہ میں زمانہ جیل معطل طور میں بند کر دیا گیا ہمارے گھر کی تلاشی پچاس بار سے زیادہ لی گئی رات اور دن کے کسی بھی لمحے میں تحقیقی اور تفتیشی ٹیمیں ہمارے گھر میں گھس آتی تھی بلکہ ان لوگوں نے ہمارے گھر کا ایک حصہ بھی اس اندیشے سے گرا دیا کہ کہیں اس کے اندر اسلحہ نہ چھپایا گیا ہو امی اس صورتحال سے مانوس ہو چکی تھی اور خانہ تلاشی کے لیے آنے والوں سے سختی اور دلیری سی بات کرتی جماعت اخوان المسلمین کو ایک بار پھر قانونی حیثیت حاصل ہوئی تو اس نے ظالمانہ شاہ نظام اور استعمار کا تختہ الٹنے کا تہیا کر لیا چنانچہ اخوان اور آزادی پسند افسر اس معاملے میں متفق الرائے ہو گئے انہوں نے انقلاب برپا کرنے کا عہد و پیمان کیا جو عملاً 23 جولائی 1952 کو برپا ہوا انقلاب کامیاب ہوا اس انقلاب کی کامیابی اور پھر اخوان سے بدعہدی کے بعد اپنی والدہ محترمہ کا حال فرج ان نجار یوں بیان کرتے ہیں 23 جولائی 1952 کی رات گزری صبح سویرے ہم نے ریڈیو سے اس انقلاب کی بابت سنا جو فوجی افسر لائے تھے میں نے اپنی والدہ کو ایک خبر سناتے ہوئے مبارکباد دی کہ شاہ فاروق اور اس کے مفسد ہاشا نشینوں کا بوریا بستر گل کر دیا گیا ہے یہ سن کر میری امی بہت خوش ہوئی اور انہوں نے خوشی کا گیت گایا میں نے جب اس نئی صورتحال کے بارے میں ان کی رائے پوچھی تو فرمانے لگی ان کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا بیٹا انہوں نے استاد البنا کو شہید کیا تھا 23 جولائی کے بعد دن تیزی سے گزرنے لگے کہ جنوری 1954 آ آج شیخ محمد علی فرغلی اور بھائی یوسف طلعت میرے پاس تشریف لائے رات کے قیام کے بعد اس وقت سویرے قاہرہ روانہ ہو گئے ان کے جانے کی ایک گھنٹہ بعد سیکورٹی فورسز نے میرے گھر کا محاصرہ کر لیا ان کے پاس لاؤڈ اسپیکر تھا وہ لاؤڈ اسپیکر پر مجھ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تم پر گولی چلا دیں گے میں گھر سے نکلا ان کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ کیا بات ہے مگر انہوں نے مجھے ہتھ کڑیاں پہنا دی مجھے انہوں نے کڑی نگرانی میں ایک گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا لیا مجھے اس گرفتار کی وجہ معلوم نہ تھی جب ہم پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچے تو وہاں ہماری کمشنری کے تمام اخوان موجود تھے رات وہیں گزری صبح میری والدہ مجھ سے ملنے آئیں اور رخصت کرنے سے پہلے بولی میرے بیٹے خوشی ادھوری رہ گئی میرے بیٹے کاش اس وقت میری زبان کٹ جاتی جب میں نے ان لوگوں کے حق میں خوشی کا گیت گایا تھا بیٹا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیس والے تھے تجھے مار ڈالیں گے ہر حال میں ثابت قدم رہنا اور مخلوق کے لیے اپنی عزت نفس ضائع نہ کرنا فوجی افسروں اور اخوان کے مابین تعلقات ناخوشگوار ہو گئے انقلابی فوجی آفیسر اپنے شخصی مفادات کے بارے میں فکر بنتے وہ ملکی اداروں کو اپنے ذاتی فائدوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے ملک میں جمہوریت لانے کے بجائے وہ ماشاء اللہ اور فوجی حکومت کو برقرار رکھنے کے حق میں تھے کشیدگی میں اضافہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ اخوان نے جمال عبد کی یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا کہ اخوان کو حیت التحریر میں مدغم کر دیا جائے کشیدگی بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ قاہرہ یونیورسٹی میں اخوان اور حیط التحریر کے نوجوانوں میں تصادم ہوا اونٹ کی کمر پر آخری دن کا یہ ثابت ہوا کہ اخوان نے معاہدہ انخلا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جس پر عبد ناصر نے انگریزوں کے ساتھ دستخط کیے تھے کیونکہ اس معاہدے کی کئی شقیں کے مفادات کے خلاف تھی مثلا اس میں شک بھی شامل تھا تھی کہ اگر مصر یا یا کوئی عرب ملک ترکی مخالفانہ اقدام کرتا ہے تو انگریزوں کو مصر پر قبضہ کرنے کا حق حاصل ہوگا عبد الناصر نے 26 اکتوبر 1954 کو المنشیا کا ڈرامہ رچایا اور ہزاروں اخوان کو گرفتار کر لیا گیا فریج ان نجار کی گرفتاری کے لیے چھاپا police Fraij Alnajjar police Faraj ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچی والدہ نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے اقدام کیا آئیے ہم آئیے ہم یہ تجسس بھری داستان بیٹی کی زبان بیٹی کی زبانی سنتے ہیں میں پوری رات سو نہ سکا تھا نیند میری آنکھوں سے کو سو دور تھی میں جو ہی گھر پہنچا والدہ کو المنشا کے حادثے کے بارے میں بتایا میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے جلدی جلدی ایسے کپڑے پہننے کے لیے دیں جو چھپنے کے لیے موزوں ہوں اور کچھ نقدی بھی دیں میری والدہ نے بہت پھرتی سے ضروری چیزیں مجھے دی اور گھر میں جتنی رقم موجود تھی حتیٰ کہ جو والد صاحب کی جیب میں تھی وہ بھی نکال کر مجھے دے دی میں گھر کی چھت پر بیٹھا تھا کہ مجھے تھوڑی سی اونگ آ گئی میری امی نے مجھے آہستہ سے ہلایا اور میرے کان میں سرگوشی کی پولیس نے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے میں نے کھڑکی کی سوراخ میں سے دیکھا کہ پولیس گھر کا محاصرہ کیے ہوئی ہے اور وہ فائرنگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے میں نے والدہ سے عرض کیا آپ اس وقت تک دروازہ نہ کھولیں جب تک کہ میں گھر کے پچھواڑے سے نکل نہ جاؤں والدہ سیکورٹی فورسز کی کمینگی سے آگاہ تھی کیونکہ وہ پچاس سے زیادہ مرتبہ ہمارے گھر کی تلاشی لے چکی تھے میری والدہ دلیری جرت اور ذہانت میں کئی اخوان سے بھی بڑھ کر تھی میں سیڑھیوں پر تھا کہ میں نے امی کی آواز سنی وہ دروازہ کھٹکھٹانے والے سے سختی مگر گر گڑا کر کہہ رہی تھی بے ٹھہر جاؤ تاکہ گھر کی مستورات اپنے لباس درست کر لیں اسی دوران وہ دوڑتی ہوئی میرے پیچھے آئی اور کانوں سے سونی کی بالیاں اتار کر مجھے دے دی وہ بالکل خاموش تھی اور صورتحال کی نزاکت سے مکمل آگاہ تھی میں نے سونی کی بالیاں لی تو فوراً دروازے کی طرف پلٹی میں باقی ماندہ سیڑیاں اتر گیا والدہ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن کا انسپیکٹر انور صبرہ اور میجر مصطفیٰ عبد الرزاق اور ان کے عملے کے لوگ باڑے میں مویشیوں کی رسیاں کاٹ رہے ہیں اور جانوروں کو گلیوں میں چھوڑ رہے ہیں گھروں میں گھس کر آٹا گھی اور پنیر نکال کر باہر پھینک رہے ہیں اور گھر کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ رہے ہیں جب وہ گھر سے نکل کر جانے لگے تو والدہ نے ان سے کہا گھر میں آج ہی آٹا گھی اور پنیر پہنچ جائے گا گاؤں کے بھلے مانس لوگ ہماری مویشیوں کو بھی واپس ہانک لائیں گے مگر تم لوگ میرے بیٹے تک نہ پہنچ پاؤ گے بیٹے کی روپوشی کے بعد ماں اور گھر کی حالت زار بیٹے کے فرار کے بعد گھر سخت آزمائش اور دباؤ کا شکار تھا تھا دوسری طرف ڈکٹیٹر عبد الناصر خوف زدہ اسے اپنی زندگی کا خطرہ تھا وہ نظام خاص کی طرف سے خوف زدہ تھا کیونکہ اس کے سارے ارکان گرفتار نہیں ہوئے تھے نظام خاص کا ایک قائد روپوش تھا جو ہر بات سے واقف تھا اس خطرے کے پیش نظر عبد ناصر کو المنوفیہ کا دورہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی اب پولیس اور خفیہ ایجنسیوں نے فرج النجار کے خاندان کی زندگی اجیرن کر دی ان کے والد والدہ اور ان کی بہنوں کو پکڑ لیا اور انہیں سخت اذیتیں دی ان کی والدہ کو سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا پولیس نے ڈنڈوں اور کوڑوں سے ان کی پٹائی کی اور ان کے ساتھ ادب و حیا سے آری زبان میں بد کلامی کی والدہ فرج ان نجار پر پولیس کا بے پناہ تشدد فرج ابراہیم کی والدہ کو جب پولیس گھر سے ساتھ لے جا رہی تھی تو ان کے شوہر خون میں لتپت اپنے بستر پر پڑے تھے مصطفیٰ عبد الرزاق نامی پولیس افسر نے ان کے سر پر ایک موٹا ڈنڈا زور سے مارا تھا پولیس ان سے پوچھتی کہ ان کا بیٹا کہاں چھپا ہے والدہ جب گرفتار کر کے تھانے لے جائی گئی تو انہوں نے وہاں انویسٹیگیشن انسپیکٹر انور سبرا ایک افسر مصطفیٰ عبد الرزاق اور دو مخبروں ابراہیم عبد الحلیم اور عبد العزیز اوف کو موجود پایا مصطفیٰ عبد نے والدہ فرج ابراہیم سے کہا مجھے اپنے باپ کی عزت کی قسم اگر تم یہ بتا دو کہ تمہارا بیٹا فرج کہاں ہے تو میں تم سے شادی کر لوں محترم شفیقہ نے اس بے حیا افسر کو جواب دیا تمہارا باپ کوئی شریف اور باعزت شخص نہیں ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم بے ادب ہو میں تمہاری گردن توڑ دوں گی میرا بیٹا فرج میرا چوتھا بیٹا ہے اگر تم مرد ہو تو اسے پکڑ لاؤ میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم اپنی زبان زبان کاٹ لو اس سے پہلے کہ میرا بیٹا آ کر کر تمہاری کاٹے یہ بے جواب سن انور صبرا انسپیکٹر انویسٹیگیشن نے ابراہیم عبدالعلیم اور عبدالعزیز کو حکم دیا کہ وہ محترمہ شفیقہ کی پٹائی کریں ان ظالموں نے اس قدر انہیں زود و کوب کیا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں یہ حالت انتہائی کرمناک تھی وہ خود پولیس کی مشق ستم کا نشانہ تھی ان کے بیٹے جیل میں بند تھے شوہر جس کی عمر ستر برس سے متجاوز تھی خون میں میں پت گھر پڑا تھا پورا خاندان عذاب میں مبتلا تھا ایک بیٹا مفرور تھا وہ ستم گروں کی ستم سے بچنے کے لیے روپوش تھا ماں ماں اپنے اس بیٹے کو دیکھنے کو ترس رہی تھی ایک عمر رسیدہ خاتون اور اتنے دکھ بیٹے کی جدائی کے دکھ میں گریا آنسو بسارت کم ہوتی جا رہی تھی دونوں آنکھوں کے باری باری آپریشن میں نظر ختم ہونے کے قریب مگر محترمہ شفیقہ پھر بھی راضی پر رضا اور صبر قرار پر برقرار رہی بیٹی بھی گرفتار دکھ درد کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جا رہے تھے اگست 1965 کے ایک دن کی بات بات ہے کہ سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں محترمہ شفیقہ والدہ فرج النجار کی بیٹی کے گھر کی طرف جا رہی تھی ان کی بیٹی زینب النجار چونکہ 1948 میں گرفتار ہوئی تھی اس لیے عبد الناصر کے زیر فرما انہیں ایک بار پھر گرفتار کرنا مطلوب تھا عبد الناصر کا ایک یہ انوکھا حکم تھا کہ جنہیں 1948 میں گرفتار کیا گیا تھا ان سب کو 1965 میں بھی گرفتار کیا جائے اپنے روسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نرالے حکم پر پورے مصر میں عمل در آمد ہو رہا تھا محترمہ شفیقہ کی صاحبزادی زینب پر اس الزام کے سوا اور کوئی الزام نہ تھا زینب اپنے بچوں کے ساتھ گھر میں تھی کہ گرفتار کر لی گئی ایک زینب نہیں مصر کی ہزاروں زینبیں اب عبد الناصر کی جیلوں میں بند تھی اخوان کی بہادر خواتین ہمت مردانہ سے کام لے کر ان آزمائشوں کا مقابلہ کر رہی تھی اب محترم شفیقہ اپنے نوازوں کی خبر گیری کر رہی تھی اور اپنی جیلوں میں بند زینب بیٹی کی واپسی کے لیے چشمہ براہ تھی خاوند کی رحلت زینب بیٹی واپس گھر آ گئی محترمہ شفیقہ اپنے خامد کی خدمت کر رہی تھی کہ شریک حیات کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا راہ راہ راہ راہ حق حق کا کا ساتھی ساتھی عالم عالم بقا ہوا یہ نومبر 1966 کی بات ہے اسی محنت کش کے بدن پر سرکاری تازیانوں کے نشانات واضح تھے اسی تعلیم سے محروم اس مرد غیور نے اپنے جسم پر تعذیب و تشدد کے تمغے سجائے تھے وہ انہی نشانات سمیت اپنے کریم کے سامنے پیش ہوگا وہ تو اپنے رب کے حضور پہنچا مگر اپنی اہلیہ کو زندگی کے دکھ جھیلنے اور فورسز کی خود پسندی کا نشانہ بننے کے لیے تنہا چھوڑ گیا جنازہ اٹھا تو گاؤں فوج کی کسی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہا تھا کیونکہ افواہ عام تھی کہ فرج النجار اپنے والد کے جنازے میں آئے گا اب محترمہ شفیقہ کے لیے دو دکھ تھے ایک شوہر کی وفات کا صدمہ اور ایک یہ خوف کے کہیں جنازے کے موقع پر اس کے بیٹے کو گرفتار نہ کر لیا جائے صبر و استقامت اور شجاعت سے بھرپور طرز عمل شفیقہ کی پوری زندگی اس بات کی عکاس ہے کہ اس بہادر خاتون نے ہمیشہ صبر تحمل اور شجاعت و شجاعت و استقامت پر مبنی رویے اختیار کیے ہم ان کی زندگی کے تین واقعات بیان کرتے ہیں پہلا مصر کے محکمہ سراغ رسانی کے لیے فرج النجار کی تلاش درد سر تھا فرج کے خاندان کو طرح طرح سے ستانے اور اذیت رسانی سے جب کام نہ چلا تو اس محکمے کے افراد نے اس خاندان کے ہر فرد کی ہر حرکت پر نظر رکھنا شروع کر دی تفتیش اور سراغ رسانی کے اس محکمے کے افراد کو معلوم ہوا کہ مفرور فرج النجار کی والدہ نے علی اجدہ درزی کو سلائی کے لیے کپڑے دیے ہیں انہوں نے یہ کپڑے جیل میں قید اپنے ایک بیٹے کے لیے سلوانے تھے مگر خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے گمان کیا کہ وہ یہ کپڑے اپنے روپوش بیٹے کے لیے سلوا رہی ہیں اس کے بعد کیا ہوا اس کی تفصیل فرج النجار جو اس وقت مفرور تھے یوں بیان کرتے ہیں خفیہ ایجنسی کے افسر نے بزرگ درزی علی الجدہ کو اپنے دفتر بلوایا اور کپڑے کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی اس نے درزی کو حکم دیا کہ جب بھی فرج فرج النجار کے گھر والے اس سے کپڑے لے کر جائے تو وہ فوراً انہیں مطلع کر دے میرے بہنوی نے درزی سے کپڑے لیے تو میت خاکہ والوں کی عادت کے مطابق اس بوڑھے درزی نے میرے بہنوی کو بتایا کہ خفیہ پولیس والوں نے اسے بلایا تھا اور یہ یہ باتیں ہی تھی اب پولیس والوں کو یہ معلوم تھا کہ والدہ ہی جیل میں اپنے قید بیٹے سے ملاقات کے لیے جائے گی جب اطلاع پبلک انویسٹیگیشن کے انسپکٹر انور صبرہ کو ملی تو خوشی سے پھولے نہ سمایا اسے اپنے ترقی کا خواب نظر آیا اور اعلیٰ افسروں کی نظر میں نمبر بنانے کا موقع ہاتھ آیا پریشان حال والدہ ایک بریف کیس تھامے گھر سے نکلی اس بریف کیس میں کچھ کپڑے تین بنیانے اور تین شلواریں تھیں بس کے کرائے کے علاوہ اس نے ساری رقم بھی بریف کیس میں رکھی یہ شاہ فاروق کے دور کی بات ہے انعت ماں بڑھیا اپنی اولاد کے سلسلے میں تمام آزمائشوں کو صبر و شجاعت سے برداشت کرنے کی عادی ہو چکی تھی 1948 میں پولیس نے اس کی بیٹی کو گرفتار کر لیا تھا اور وہ اخوان المسلمین کے مسئلے میں چھ ماہ تک عمومی جیل میں بند رہی تھی اور ضمانت کے بعد ہی رہا ہوئی تھی اس بڑی اماں کے دو بیٹوں کے بارے میں فوجی کمانڈر ابراہیم عبدالحادی نے حکم دیا تھا کہ انہیں پکڑ کر تور, جیل میں بند کر دیا جائے ای ضعیف العمر خاتون جو برفکیز اٹھائے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہی تھی اس کی عمر ساٹھ برس کے قریب تھی حکومت مصر نے اس بڑیا کے تعاقب میں ایک اسپیشل گاڑی بھیجی تھی خفیہ پولیس کے دو افسر عام بس میں سوار اس کی نگرانی پر معمور تھے قاہرہ پہنچ کر امی نے اپنا بریف کے سنبھالا اور ٹرام کی طرف گئی جب العباسیہ پہنچی اور اب جیل قریب تھی تو نگرانی پر معمور افسروں کو یقین ہو گیا کہ بڑیا واقعی جیل ہی جا رہی ہیں تاکہ وہاں پر قید اپنے بیٹے سے ملاقات کرے انہوں نے امی کا تعاقب جاری رکھا جہاں سڑک راہ گیروں سے خالی نظر آئی تو امی سے چھین کر بھاگ گئے امی حیران اور پریشان اور ہکا بکا رہ گئی وہ خاموش تھی بولنے اور شور مچانے کا کوئی فائدہ نہ تھا اس لیے کہ والدہ نے اپنی آنکھوں سے ابراہیم اپنی آنکھوں سے ابراہیم عبد العلیم کو دیکھا تھا شبین القوم شہر سے تعلق رکھنے والا تفتیشی محکمے کا یہ افسر آج اپنی مخصوص وردی میں نہ تھا وہ بریف کیس چھیننے کے واقعے میں شامل تھا بڑی والدہ اب العباسیہ سے پیدل چلی اور باب الحدیب تک پیدل ہی چلتی رہی اس لیے کہ ان کی ساری رقم برف کیس میں تھی جسے انویسٹیگیشن والے چھین کر لے گئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو اتنے بڑے شہر میں تنہا پایا نہ کوئی واقف نہ کوئی جان پہچان والا اور نہ جیب میں واپسی کے لیے رقم اتنے میں نے ازان اصل سنائی دی اللہ اکبر اللہ اکبر کی ملکوتی آواز کائنات میں گونج رہی تھی اذان سن کر امی حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ و نعم الوکیل کی دہرانے لگی اس صورتحال میں نہ بھوک کی فکر تھی نہ پیاس کا خیال ایک ہی بات انہیں بے چین کی ہوئی تھی سفر کا کرایہ اور شبین القوم کی طرف واپسی وہ جب الخازن پر جب وہ جب الخازن دار اڈے پر پہنچی تو وہاں ایک آدمی آواز لگا رہا تھا شبین القوم شبین القوم والدہ نے غور کیا تو انہیں اس شخص کے چہرے پر خاندانی شرافت جھلکتی دکھائی دی چنانچہ آپ نے اس شخص کو بتایا کہ ان کا بریف کیس جس میں رقم بھی تھی کسی بے ضمیر آدمی نے چرا لیا ہے تم مجھ سے اپنا کرایہ شبین القوم جا کر وصول کر لینا میں وہاں پہنچ کر تمہیں کرایہ دے دوں گی اس نیک بخت نے پس و پیش نہ کی بس کا دروازہ کھول دیا اور انہیں سیٹ پر بٹھا دیا بس جو ہی شبین القوم پہنچی والدہ بس سے اتری تو انہیں اپنا بھتیجا دکھائی دیا آپ نے اسے آواز دے کر پکارا اور فرمایا کہ ڈرائیور کو کرایہ دے دو اگلے روز گاؤں کے مکھیا کو پولیس کی طرف سے حکم ملا کہ وہ فرج النجار کی والدہ کو پولیس اسٹیشن لے آئے والدہ وہاں پہنچی تو پولیس افسر بولا چوروں نے ہمیں ایک بریف کیس بھیجا ہے اس پر چسپا پتے کے مطابق والدہ نے جواب دیا کیا چوروں نے اسے چرایا تھا پولیس افسر نے کہا ہاں ہاں یہ چوروں کی ہی کارستانی ہے والدہ بولی ابراہیم عبدالعلیم نے بریف کیس مجھ سے العباسیہ میں چھینا تھا تو کیا وہ بھی چور ہے اس بات پر پولیس کے آدمی کھل کھلا کر ہنس پڑے ایک افسر نے والدہ سے کہا آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہمیں فرج کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کہاں ہے پھر آپ بھی آرام کریں اور سب لوگ بھی آرام کریں گے والدہ محترمہ نے کہا آپ لوگ اپنے آپ کو فضول تھکا رہے ہیں میرا بیٹا اپنا بھید کسی کو نہیں دیتا بعد میں آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو ناحک تھکایا اور اپنے آس پاس والوں کو بھی میرے بیٹے سے علم ہونے کی وجہ سے تھکایا دوسرا فرج النجار کی روپوشی کی وجہ سے ان کے خاندان پر ہمیشہ دباؤ رہتا تھا گاؤں کے مکھیا کو یہ حکم ملا کہ فرج النجار کی والدہ محترمہ شفیقہ کو شبین القوم کے پولیس تفتیشی آفس میں صبح سویرے لے کر آئے جب ان سے ان کے بیٹی کے فرار کے بارے میں انکوائری ہو رہی تھی کہ منوفیہ سے تعلق رکھنے والے اخوان میں سے ایک الحاج محمد علی موسا وہاں آئے کیونکہ انہیں بھی انکوائری کے لیے طلب کیا گیا تھا وہ اپنی سخت جانی بہادری اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی صفات میں لاسانی تھے انہیں جھکانا کسی کے بس کا روگ نہ تھا چونکہ فرج النجار کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے لہٰذا ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے انہیں بھی دفتر میں بلایا گیا اب فرج النجار کے بارے میں اور ان کے فرار کے متعلق باتیں ہونے لگی شفیقہ کو اندیشہ ہوا کہ ان کے بیٹے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے انور صبرا کہیں الحاج محمد علی موسا پر تشدد کا حربہ نہ آزمائیں اسی کیفیت میں جب انور صبرا کسی کام سے باہر نکلا کسی کام سے کمرے سے باہر نکلا تو والدہ نے موسا سے کہا اگر تمہیں اس کے بارے میں پتا بھی ہے تو بھی محتاط رہنا ان نجار فیملی پر تشدد کا سلسلہ رکا نہیں مگر محترمہ شفیقہ ایک چٹان کی مانند مستحکم و مضبوط رہی انویسٹیگیشن حکام نے ان کے بیٹے محمود پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ بتائے کہ اس کا بھائی کہاں چھپا ہوا ہے اسے ملازمت سے برطرف کرنے کی پہلی دھمکی دی اور پھر اس پر عمل کیا کوئی شخص بھی محمود سے مل نہیں سکتا تھا حتیٰ کہ اس کے بچوں کو اسکول سے نکلوا دیا پولیس افسر مصطفیٰ عبد الرزاق سخت دھمکیاں دیتا تھا وہ کہتا تھا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کا بھائی کہاں ہے یا پھر اسے دین اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دے گا اتنا ہولناک تشدد برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے بلاخر محمود نے عذاب سے نجات پانے کے لیے بظاہر عیسائیت قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا جب یہ خبر عام جب یہ خبر عام پھیل گئی اور اخبارات نے اسے شائع کیا ریڈیو اسٹیشن نے اسے نشر کیا تو انویسٹیگیشن حکام نے بھی اذیت رسانی کا سلسلہ بند کر دیا اور ان نجار فیملی کو اپنے دفتر بلوایا شفیقہ جو ہی جو ہی دفتر پہنچی انہوں نے جوتا اتار کر مصطفیٰ عبدالرزاق کی پٹائی شروع کر دی کیونکہ اسی کی دھمکیوں اور تشدد کارروائیوں کی وجہ سے یہ خاندان اس حال میں پہنچا تھا تیسرا شفیقہ کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق بہت مضبوط تھا وہ اپنے خاندان کو درپیش و علام پر ہمیشہ صبر و رضا کا بے مثال نمونہ رہی ان کے خاندان پر جو کچھ بیتی وہ شاید ہی کسی خاندان پر بیتی ہو بہت سے بیٹوں کی مائیں فرج ان نجار کی والدہ کو صبر و شجاعت کا ماڈل سمجھنے لگی اور انہوں نے بھی اسی طرح جرت و دلیری اور صبر و برداشت کے مظاہرے کیے ایک ماں کی بے مثال و اعتماد فرج بیس سال کی طویل مدت تک روپوش رہے انہوں نے اپنی اس روپوشی کا ایک ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے اور اپنے ایک بھائی کی والدہ کی ایک بھائی کی والدہ کی جورت و دلیری کا تذکرہ کیا چنانچہ وہ کہتے ہیں میں اپنے ایک اخوان دوست کے گھر میں چھپا ہوا تھا کہ میں نے اپنے دوست اور اس کی امی کے ماں یہ مطالبہ سنا ماں بیٹا تم ہمیشہ اپنے دوستوں اور مہمانوں کا تفصیلی تعارف کراتے ہو مگر تم اپنے اس اس مہمان کے بارے میں کچھ بتانے سے سے کتراتے ہو اور متعلق ہر بات کی کوشش کرتے ہو معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمیں جان بوجھ کر اندھیرے میں رکھ رہے ہو بیٹا میں ایک راز آپ پر فاش کرنا چاہتا ہوں کیا آپ اس راز کی حفاظت کریں گی ماں ماں نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میرے بیٹے ضرور بیٹا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہمیشہ جیلوں میں اخوان المسلمون پر ہونے والے مظالم پر روتی رہی ہیں ماں جی ہاں میں نے استاد البنا کی زیارت کی ہے میں نے انہیں کئی مرتبہ سنا ہے وہ تو میری تقریب نکاح میں بھی تشریف لائے تھے بیٹا امی میرا یہ مہمان استاد البنا کا دوست رہا ہے اور یہ مزید چار دن میرے ساتھ ہی قیام کرے گا ماں نے جو ہی یہ بات سنی خوشی سے اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اپنے بیٹے کی طرف متوجہ بھی اور بولی ماں بیٹا اب مجھے دو خوشیاں ہیں پہلی خوشی یہ ہے کہ میرے گھر میں الاستاد البنا کے دوست موجود ہیں اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اخوان المسلمین تم پر اخوان المسلمین پر تم اعتماد کرتے ہو پھر انہوں نے مجھے فرج النجار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خوش آمدید میرے بیٹے اگر تمہارے لیے ہمارے گھروں میں گنجائش نہ ہوئی تو ہمارے دلوں میں تمہارے لیے گنجائش ہوگی تم استاذ البنا کے دوستو ہم اپنے خون سے تمہاری حفاظت کریں گے بیٹا امی آپ نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا اب مجھے اپنے والد محترم کی رائے درکار ہے ماں میرے لخت جگر کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے والد تمہاری ماں کے مقابلے میں مروت و جمع مردی اور شرافت میں کم ہے بیٹا نہیں امی بلکہ بات یہ ہے کہ یہ گھر ان کا ہے گھر کا مالک ہر بات کا مختار ہوا کرتا ہے لہٰذا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے گھر کا مرکز و محور وہی ہوتا ہے ماں میں تمہارے ابا سے خوب واقف ہوں انہیں اپنے اہل خانہ پر مکمل اعتماد ہے اور پھر یہ بات بھی نہ بھولو کہ تمہارے ابا کی لائبریری میں سب سے زیادہ کتابیں استاد البنا کی ہی ہیں وہ ہمیشہ سے اخوان المسلمین کے موقف کے حامی رہے ہیں بیٹا جب بات یہ ہے تو پھر میں تمہارے مہمان اور اپنے مہمان عزیز کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہوں تمہارا مہمان میرا بیٹا ہے اور مصر کا نیک بیٹا ہے جو تاغوتی قوتوں سے برسرے پیکار ہے وہ جب تک چاہے یہاں مقیم رہے بیٹا گزشتہ تین دنوں میں تم نے اسے اپنا دوست سمجھ کر اس کی خدمت کی اور خاطر توازو کی ہے مگر اب مگر اب میں وہی کہوں گی جو شاہد نے کہا ہے جس کا ترجمہ ہے اے ہمارے مہمان اگر آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں گے تو آپ ہمیں اس حال میں پائیں گے کہ ہم تو مہمان ہیں اور آپ گھر کے مالک ہے وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی میرے بیٹے تمہارے مہمان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں وہ امن و امان میں ہے کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا جب تک ہم زندہ ہیں اسے نقصان پہنچانے کی وہی جسارت کرے گا جس نے مرنے کا ارادہ کر لیا ہو میرے بیٹے ہم مردوں کو پناہ دیا کرتے ہیں اور پھر اس پناہ کی خاطر اپنی جانی بھی نچھاور کر دیتے ہیں بیس سال کے بعد بیٹی کی واپسی شفیقہ مسلسل ابتلا و آزمائش کا نشانہ بنتی رہی حتیٰ کہ 1967 کی مصر اسرائیل جنگ بھی شکست فاش نے ڈکٹیٹر حکمرانوں کے غبارے سے ہوا نکال دی اب وہ واپس میں اب وہ آپس میں الجھ پڑے اور اپنے ہی آدمیوں سے چھٹکارا پانی کی فکر کرنے لگے چنانچہ ان نجار فیملی کو قدر سکون نصیب ہوا ڈکٹیٹر عبد الناصر نے سپٹمبر 1970 میں وفات پائی اور انور اسادات اس کا جانشین بنا اس نے 1974 میں شفیقہ کے بیٹے کو معافی دے دی چنانچہ 20 سال کی روپوشی فرار اور محرومی کے بعد فرج النجار اپنے گھر آیا اپنی والدہ سے ملا والدہ کی عمر ستر برس سے تجاوز کر چکی تھی اب ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنے لخت جگر کی کی بیس سال دوری کا فوری ازالہ کریں چنانچہ انہوں نے ایک ایسی خاتون کی تلاش شروع کر دی جو ان کے کے بیٹے کی ہم عمر ہو اور اس حالات سے آہنگ ہو سفر آخرت دن گزرنے لگے ماں بیٹے نے یہ سمجھا کہ جدائی کے سال گویا ان کی عمر کا حصہ ہی نہ تھے اللہ نے اس عمر دونوں کو برکت دی 1986 کا سال طلوع ہی کا سال طلوع ہی ہوا تھا کہ محترمہ شفیقہ کی روح ان کے ناتوان جسم کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کے حضور جا پہنچی صعوبتوں کو صبر تحمل سے جھیلنے والی معمر خاتون اخوان کی ماؤں کے لیے عمل و کردار کا ایک قابل تقلید پہ کر اور نیک ماؤں کے لیے ایک عمدہ مثال بلاخر دنیا فنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئیں وہ اور الحاد جودا شابان کی والدہ اذیت رسانی قید و بند اور مسائب و علام برداشت کرنے والوں کے لیے مثال بنی رہی